جنگ پانچ مارچ دو ہزار تین کا بیان پچپن سال سے پاکستان کی گردن پر آکسفورڈ کیلیفورنیا ایچی جی سنگ کالج کی پڑھی ہوئی مخلوق مسلط ہے اس ملک کو ایک ذرہ کے برابر فائدہ نہیں دیا الٹا اربوں ڈالر مالیت کا سرمایہ لوٹ کر غیر ملک کی بینکوں میں اپنے ذاتی اغراض کو پورا کیا گیا ہے یہ کالے انگریز امریکہ کی بولی بولتے ہیں اور دینی مدارس کے خلاف ابھی تک سازشوں میں مصروف ہیں مزید فرمایا دینی مدارس سے پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ غوث اعظم امام غزالی مولانا رومی بابا فرید الدین گن شکر اور امام رضا بریلوی جیسے قائدین ملت نکلے جبکہ کالجی اور یونیورسٹی سے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے فنکار گلوکار سیاسی لٹیرے اور عالمی دہشت گرد برآمد ہوئے آخو ان کی قبر جا کے کٹو سوٹے مارو کہ علم فرد پہ ملتا ہے تو خال سارے پہ پہ پہ بن بن سارے سارے امریکہ دین بئیمان بن دین میں کلا اچھا، چلو لکھتے گیا نا جی مرضی لکھا دو ہزار تین کا بیان ہے